الله العظيم واجب الاحترام امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی نصیص کا موضوع واقعہ معراج ہے واقعہ معراج جس کو واقعہ اسرا بھی کہا جاتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو معجزات دیے گئے ان معجزات میں سے بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے اس بات میں بعض لوگوں کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا لیکن اکثر لوگوں کا یہی قول ہے اور احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں سے یہی بات ثابت ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر سے واپسی پر یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا گیارہواں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے گیارہ سالوں میں بہت تکالیف برداشت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو ابی طالب میں معصور رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی گلیوں میں تشریف لے گئے تو وہاں کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا کر پتھر مارے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکین لہو سے تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے ستایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الغرض نبوت کے ان دس سالوں میں ذلت اور رسوائی کے جتنے بھی مقامات اور جتنے مناظر ہو سکتے ہیں جو کچھ مظالم اور تشدد ہو سکتا ہے وہ سب کا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر دہرایا گیا جب یہ تمام ظلم و تشدد اور بربریت کی انتہا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس ذلت اور رسوائی کے بدلے میں جو دین کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھائے دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تانے برداشت کیے دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور غیروں کی ماریں برداشت کی اللہ رب العزت نے ان ماروں اور ان تشدد اور اس ظلم اور اس ذلت اور رسوائی کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا اور ان جہانوں کی سیر کرائی کہ جہاں تک فرشتوں کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار نصیب فرمایا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی اور جہاں تک لے گئے کہ عرش معلّہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفوں سے نوازا گیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ایمان والوں جب بھی دین کی خاطر اپنا کچھ گواؤ گے جب بھی دین کی خاطر کچھ برداشت کرو گے جب بھی دین کی خاطر کوئی تکلیف اٹھاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں آسمانوں تک بلند فرما دیں گے اللہ رب العزت دین کی خاطر اٹھائی جانے والی تکلیف دین کی خاطر اٹھائے جانے والا زخم دین کی خاطر دیے جانے والا وقت دین کی خاطر صرف کیے جانے والا مال اللہ رب العزت ان تمام نعمتوں کے بدلے میں تمہیں آسمانوں کی سہریں کرائیں گے اللہ رب العزت تمہارا نام اعلیٰ ان کے اندر لکھ دیں گے اللہ رب العزت تمہیں جنت کا وارث بنا دیں گے اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے بچا دیں گے یہ واقعہ معراج اسی چیز کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب سب کچھ لٹا دیا جائے تو اللہ رب العزت انسانوں کو اٹھا کر عرصے محلہ تک پہنچا دیتے ہیں یہ واقعہ معراج ہے اور اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر بڑی بڑی عجیب عجیب داستانیں اور عجیب عجیب عبرت کی موادے اور عجیب عجیب چیزیں اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئی جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مچالے راہ ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں ان چیزوں کو دیکھ لو اور اپنی زندگیوں کو سدھار لو اس لیے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے پھر تمہارا حساب کتاب بھی ہونا ہے تمہیں جنت میں بھی جانا ہے تم میں سے بعضوں کو جہنم میں بھی دھکیلا جائے گا اس جہنم کی سختیاں اس جنت کی آرائشیں اور اس جنت کی اس جنت کی راہ راحت اور پرسکون بادیاں وہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جیتی جاتی آنکھوں کے ساتھ دکھا دیا اور فرما دیا کہ اے نبی جا کر امت کو یہ سب کچھ بتا دیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو وہ تمام باتیں بتا دی کہ انسان اپنے لیے جو راستہ اختیار کرنا چاہے وہ راستہ اختیار کر لے اور فرما دیا کہ میں وہ سب کچھ دیکھ آیا ہوں اپنی آنکھوں کے ساتھ تو یہ واقعہ ہے مہاراج رجب کے مہینے میں گیارہویں نبوت کے سال نبوت کے گیارہویں سال رجب کے مہینے میں ستائیسویں سب کو پیش آیا اور اس طریقے سے پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر بیت الحرم بیت المکہ میں چلے گئے مسجد حرام میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم شریف جو کہ کابت اللہ کا ایک حصہ ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس کی زیارت نصیب فرمائے کابت اللہ کی جنوبی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار موجود ہے وہ حسین کا حصہ کہلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر فرما تھے حضرت ابراہیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے لے کے ناپ تک سینا مبارک کو چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینا اقدس سے دل کو نکال کر ایک سونے کے تشت میں رکھ کر اس کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینا اقدس میں رکھ کر اس کو واپس جوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے آپ میرے ساتھ سفر کریں گے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں کی سیروں کے لیے بلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار ہو گئے یہ غسل دینا یہ سینے کا چاک کرنا یہ دل کا دھونا اس لیے تھا جیسا کہ کوئی سفر کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے نہا دھو کر کپڑے پہن کر جاتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت کے دربار میں جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تیاری کروائی گئی اس کے بعد آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے جبرائیل امین ایک سواری لائے جس سواری کو براق کہا جاتا ہے اس سواری کا نام براق ہے برق بجلی کو کہتے ہیں وہ سواری اتنی تیز رفتار والی سواری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سواری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا فرمانے لگے جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ اس سواری پر سوار ہو جائیں دیکھا کہ وہ سواری پر سب سوار ہونے لگے تو وہ براق سواری تھوڑی سی ہلنے لگی تھوڑی سی سٹ پٹانے لگی جبرائیل امین نے اس کو چھتکی دے کر کہا کہ اے برات تجھ پر آج تک نبی سوار ہوتے آئے ہیں تجھ پر آج تک پیغمبروں نے سواری کی ہے لیکن آج تجھ پر خاتم الانبیاء آج تجھ پر رحمت للعالمین سواری کرنے والے ہیں تو آرام سے کھڑا ہو جا یہ بات سننی تھی کہ براق آرام سے رک گیا اور کہتے روایات میں آتے کہ براق کو پسینے چھوٹ گئے اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو گئے جبرائیل امین ساتھ ساتھ چلنے لگے بعض روایات کے اندر لکھتے ہیں لکھا گیا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اسی سواری پر سوار ہو گئے یہ سواری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سواری خچر سے تھوڑی سی چھوٹی اور گدے سے تھوڑی سی بڑی تھی سفید اس کا رنگ تھا رفتار اس کی بہت زیادہ تھی اللہ کے نبی نے اس پر سفر کرنا شروع کیا جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہیں اللہ کے نبی سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی ایک ایسی سرزمین سے گزرے جس سرزمین کے اوپر کھجوروں کے بہت سارے درخت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہاں پر اترنے کا حکم ہے اللہ کے نبی وہاں پر اترے جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی آپ یہاں پر دو رکعت نماز پڑھیے اللہ کے نبی نے نمازیں ادا کی جبرائیل امین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے تو جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ مدینت المنورا ہے یہ یسرف کی سرزمین ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کر کر آنا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یہاں پر نماز ادا کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی اس کے بعد دوبارہ یہ سفر شروع ہو گیا اور آگے چلتے گئے آگے جا کر وادی سینا آئی شجر موسا جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسا علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا جبرائیل علوم نے وہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی یہاں پر بھی ہمیں دو رکاتے نماز پڑھنے کا حکم ہے اللہ کے نبی سواری سے اترے اور دو رکاتے نماز ادا کی پھر یہ قافلہ چل پڑا اللہ کے نبی نے سفر شروع کیا پھر آگے چلتے ہوئے وادی مدین سے یہ لوگ گزرے جہاں شعیب علیہ السلاط والسلام کا مسکن تھا وہاں پر اتر کر بھی جبرائیل رحمین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں پر بھی نماز ادا فرمائیے اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی اس کے بعد پھر روانہ ہو گئے آگے گئے تو بیت الرحم کی سرزمین آئی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی جہاں پر وہ سواری دوبارہ اتری حضرت ابراہیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی یہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی پھر یہاں سے روانہ ہوئے آگے چلنے لگے چلتے ہوئے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے اللہ کے نبی کو آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کرتی ہے جبراہیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کی طرف توجہ مت کیجیے اور آگے چلیے اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے جاتے بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے جو آوازیں دیتا ہے جبراہیل امین فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے نبی اس کی طرف بھی توجہ مت کیجیے اللہ کے نبی آگے چل پڑتے ہیں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ تین چار لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو اللہ کے نبی کو سلام کرتی ہے جبراہیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے سلام کا جواب دیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی جبراہیل امین سے پوچھتے ہیں جبراہیل مجھے بتاؤ وہ بڑھیا کون تھی جبراہیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بڑیا دنیا تھی یہ دنیا کی زندگی تھی بڑھیا جو آپ کو اس لیے بتانے کے لیے کھڑی تھی اور اللہ نے اس کو بوڑھی کی شکل میں اس لیے کھڑا کیا کہ آپ کی نبوت کے بعد آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دنیا کی عمر بہت کم رہ گئی ہے آپ کا زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت بہت جلدی آنے والی ہے جس طرح اس بڑھیا کی زندگی کم ہے ایسے اس دنیا کی زندگی کم ہے یہ دنیا تھی جس کو اللہ رب العزت نے ایک بڑھیا کی شکل کے اندر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اگر آپ آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو خطروں میں مبتلا ہو جاتے اس لیے قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ایمان والوں تمہارا متنا نظر اور تمہاری نظر جو ہے وہ دنیا کی زندگی پر نہیں ہونی چاہیے تمہاری نظر آخرت کی زندگی پر ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل وہ بھوڑا کون تھا تو جبرائیل فرمانے لگے اللہ کے نبی وہ بوڑھا شیطان تھا جو ہر ایمان والے کے رستے میں ہر مومن کے رستے میں جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے جب کوئی اللہ کے راہ میں نکلتا ہے جب کوئی خاتون پردہ کر کر نکلتی ہے جب کوئی اللہ والی اللہ کے دین کے لیے نکلتی ہے اللہ کے دین کے راستے میں نکلتی ہے تو یہ شیطان اس کے راستے میں کھڑا ہو کر اس کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے ایسے یہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آپ کے راستے میں کھڑا تھا اور میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ اس کی طرح مت دیکھیے آپ نے اس کو دھکار دیا قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیجیے کہ جب بھی شیطان راستے میں آئے اور راستہ روکنے کی کوشش کرے تو اس کی طرف توجہ مت کرے اور پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھے سلام کیا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام حضرت موسا علیہ السلاط وسلام حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی جماعت تھی وہ انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کی جماعت تھی جنہوں نے آپ کو سلام کیا یہ سفر آگے کرنے لگے بیت المقدس پہنچ گئے مسجد افسا پہنچ گئے وہاں پر اترے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے جبرائیل امین نے براق کو ایک ایسی جگہ پر باندھ دیا جہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ وسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اس جگہ پر باندھ دیا اور پھر مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد کے دو نوافل پڑے اس کے بعد بہت سارے لوگ آ گئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے لگے اسی درمیان ایک شخص نے کھڑے ہو کر آزان دی اور پھر کسی نے اقامت کہی اور جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کو نماز پڑھائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امامت کے لیے کھڑا ہو گیا میں نے تمام لوگوں کو نماز پڑھائی نماز سے جب میں وہ فارغ ہوا تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ تمام لوگ کون تھے جنہوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی تو جبرائیل فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ والسلام سے حضرت آدم علیہ السلاط وسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام اللہ رب العزت کی طرف سے مبوس ہوئے وہ تمام کے تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہو گئے اور فرشتوں کی تمام جماعتیں بیت المقدس کے اندر جمع ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ان تمام کی امامت کا منصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر امامت فرمائی امامت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام علیہ سے ملاقاتیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد نے اللہ کے نبی کو سلام کہا اور اللہ کی حمد و الفاظ کے اندر بیان کی الحمد للہ خلیل عظیمہ میں اس اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑی سلطنت نصیب فرمائی اور اللہ رب العزت نے میرے لیے جہنم کی آگ کو میرے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور دنیا کے اندر میرے لیے آگ کو سلامتی اور برف کی طرح ٹھنڈا کر کے میرے لیے اللہ رب العزت نے رکھ دیا ایسے ہی پھر اللہ رب العزت حضرت داود علیہ اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت داود علیہ السلام وسلام کی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی اللہ کی اللہ کے نبی پر سلام پڑھا اور اللہ رب العزت کی حمد و ان الفاظ کے ساتھ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کر دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑی سلطنت دی پھر اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلاط والسلام سے ملاقات ہوئی تمام انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام نے اللہ کے نبی پر سلام پیش کیا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کے سامنے اللہ رب العزت کی ہم و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کی اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ ہمارے سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی امت کو امت وسط بنایا ہے اللہ رب العزت نے ان کی امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے یعنی یہ بکارتیں دینے والے بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں اور اللہ رب العزت نے ہم سب نبیوں کا امام ان کو بنا دیا ہے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ وسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد اقسا کے اندر تین پیالے پیش کیے گئے ایک پیالے میں پانی ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں شراب رکھی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ صلاحت نے جب اللہ کے نبی نے دودھ پیا تو جبرائیل علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے فطرت کا استعمال کیا اور آپ نے صحیح چیز کا انتخاب کیا اللہ رب العزت نے دودھ کو فطرت بنایا ہے اور دودھ کے اندر اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت کے اندر گمراہی پھیلا دی جاتی اگر آپ پانی کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت کو غرق کر دیا جاتا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے خیر کو آپ کی امت میں رکھ دیا اور اس دودھ کو آپ کی امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا اللہ رب العزت اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے مسجد اقسا سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے یہ واقعہ معراج کو واقعہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے یہ ایک سفر اس میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقسا تک کا سفر ہے جس کو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کے ساتھ بیان کیا گیا اور دوسرا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسجد اختلاف سے آسمانوں کی طرف کا سفر ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے نبی آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے جبرائیل امین کے ساتھ اللہ کے نبی جب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو آسمان اول پر پہنچے سب سے پہلے آسمان پر پہنچے جبرائیل امین نے وہاں جا کر دروازے پر دستک دی آسمان کے دراز دروازے پر دستک دی وہاں پر جو پہرے دار موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کون ہے بتایا گیا جبرائیل امین ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو فرشتوں نے پوچھا کیا یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں تو فرشتوں نے دروازے کھول دیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلاط وسلام سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلاط والسلام نے اللہ کے نبی کو سلام عرض کیا اور فرمانے لگے کہ آپ میرے بہترین بیٹے ہیں اور اللہ کے منتخب کردہ نبی ہیں آپ نیک نبی ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلاط والسلام اپنی دائیں طرف دیکھ کر مسکرا اٹھتے تھے اور اپنی بائیں طرف دیکھ کر رونے لگ جاتے تھے میں نے پوچھا کہ ابا محترم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہنے لگے میری دائیں طرف جنت ہے جب میری نظر جنت پر پڑتی ہے تو میں اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر خوش ہیں جنت کے اندر راحت و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے پھر جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری بائیں طرف جہنم ہے اس جہنم کے اندر جب دیکھتا ہوں کہ میری اولاد کو جلایا جا رہا ہے میری اولاد مارے کھا رہی ہے میری اولاد کے اوپر آزاد مسلط ہے تو کہنے لگے میں اس بات پر رو پڑتا ہوں تو اللہ کے نبی یہاں سے بھی روانہ ہوئے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے چلے گئے جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے دروازہ کھولا گیا اللہ کے نبی دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام سے ملاقات ہوئی ان دونوں حضرات نے بھی سلام عرض کیا اور اللہ کے نبی کی تعریف فرمائی اس کے بعد اللہ کے نبی تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے تیسرے آسمان کے دروازوں پر بھی وہی سوال کیے گئے وہی جواب دیے گئے جب اللہ کے نبی تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام سے ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام نے اللہ کے نبی کو سلام عرض کیا اور پھر اللہ کے نبی کی حمد کی اللہ کے نبی کی تعریف کی اللہ کی تعریف کی تو اللہ کے نبی نے ان کے حسن کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ یوسف وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کا آدھا حسن دے دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا پورا حسن دیا گیا اس طرح یہاں سے روانہ ہوئے چوتھے آسمان پر گئے تو چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلاط وسلام سے ملاقات ہوئی پھر پانچویں آسمان پر گئے حضرت موسا علیہ والسلام سے ملاقات ہوئی پھر چھٹے آسمان کے اوپر تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ سے ملاقات ہوئی پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو بیت المامور بیت معمور کے پاس ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام تشریف فرماتے یہ بیت معمور اللہ رب العزت کے عرض کے قریب بنائی گئی ایک جگہ ہے جو کہ کابت اللہ کے محاذات کے اندر آسمان کے اوپر موجود ہے یعنی کابت اللہ کی چیز کے اندر زمین پر کابت اللہ ہے اور اس کی بالکل چیز کے اندر بیت معمول ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں قیامت جب آئے گی تو اللہ رب العزت ان تمام مسجدوں کو لپیٹ کر ان تمام مسجدوں کو بیت معمول کا حصہ بنا دیں گے قیامت کے وقت تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی لیکن یہ مسجدیں قائم رہیں گی اور اللہ رب العزت ان کو عرض کا اور بیت معمول کا حصہ بنا دیں گے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر مسجدوں کو آباد کیا جائے دنیا کے اندر مسجدیں بنائی جائیں مسجدوں کو ویران نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ قیامت تک جو ہے وہ باقی اور جاری رہنے والی چیز ہے تو اللہ کے نبی کی ملاقات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام سے ہوئی بیت معمور کے بعد یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی جائے گی اللہ کے نبی کو فرشتے لے کر نکلے جبرائیل امین لے کر نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاتے ہوئے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جس قوم کے لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا تھے کہ ان کے ناخون لوہے اور تانبے کے بنا دیے گئے تھے اور وہ لوگ ان لوہے اور ناخون لوہے اور تانبوں کے ناخونوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چیٹتے تھے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سینے اور وہ چہرے برابر کر دیے جاتے پھر دوبارہ وہ انہیں لوہے کے ناخونوں سے اپنے چہروں کو دوبارہ نوچتے اور چیرتے اپنے سینوں کو چیرتے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا تھے یہ عذاب ان پر بار بار لایا جا رہا تھا وہ دوبارہ کرتے پھر دوبارہ لایا جاتا وہ دوبارہ کرتے پھر دوبارہ لایا جاتا وہ اس عذاب کے اندر مبتلا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اپنے مردہ بھائیوں کو کچا گوشت کھایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑے مزے کے ساتھ ریفتے کیا کرتے تھے جن کی مجلسوں کے اندر ریبتے ہوا کرتی تھی جن کی مجلسوں کے اندر اپنے مسلمانوں کی برائیاں بیان کی جاتی تھی آج مسلمانوں ہماری مجلسوں کے اندر کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر کسی کا ڈھیلا نہ کیا جائے جس کے اندر کسی کی برائی نہ کی جائے نوز من ذالک ہمارا ماحول تو اتنا تباہ و برباد ہو گیا کہ خدا کی قسم آج تو ہماری کوئی مجلس اسی طریقے سے کئی چیز سے پاک نہیں ہوتی جیسے دسترخوان کے اوپر رہتا اور تلاش رکھا جاتا ہے ایسے ہی ہماری مجلسوں کے اندر حصے کی جاتی ہیں کوئی مجلس اس وقت تک بنتی نہیں ہے جب تک اس کے اندر کوئی غیبت نہ کی جائے جب تک کسی مسلمان کا کوئی عائد نہ بیان کیا جائے جب تک اپنے کسی بھائی بھائی یا بہن کا گوشت نہ کھایا جائے اس وقت تک وہ مجلس سجتی نہیں ہے اللہ کے نبی نے اتنا سخت فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر آیا ایمان والو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ خدا کی قسم یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہو لیکن آج ہماری مجلسوں کے اندر یہ غیبت اتنی عام ہو گئی کہ کوئی مجلس اس غیبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی آج کوئی مسلمان ساتھ بیٹھا ہو تھوڑا سا وہ اٹھ کر جائے گا تو پیچھے والے دو اس کی ایپ کرنا شروع کر دیں گے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آج دنیا کے اندر یہ جو ایپ بیان کر رہے ہیں آج دنیا کے اندر جو اس مسلمان کا ایپ بیان کر رہے ہیں اس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا کتنا بڑا بوال پڑنے والا ہے خدا کی قسم میرے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق المصدوق جن کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا جن کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو حقیقت سے ہٹ کر ہو انہوں نے آسمان ہو کر ایسے لوگوں کو اپنے ناخونوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے نوچتے ہوئے اپنے سینے نوچتے ہوئے دیکھا کہ جو دنیا کے اندر غیبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم کہاں گرتے چلے جا رہے قیامت کے دن جن لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے اللہ رب العزت ان کے پلڑے کے اندر ان لوگوں کی نیکیاں اٹھا کر رکھ دیں گے جو غیبت کرنے والے ہیں آج نمازیں پڑھی جاتی ہیں نیکیاں کی جاتی ہیں سب کچھ غارب ہو جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے چھوٹا سا سا زبان زبان کا کا چسکا چسکا تھوڑا کیا کیا ملتا ہے کوئی کسی کے برا کہنے سے برا نہیں ہو جاتا کوئی کسی کی غیبت کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا انسان خود ہی برائیوں کے اندر خود ہی گھڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے اپنی قبر خراب کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آنکھ بند ہو جائے گی اور سارا کچھ سامنے آ جائے گا اس وقت کون ساتھ دے گا جب کوئی کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی اللہ رب العزت کہیں گے جا اس کی نمازیں لے جا جا اس کے روزے لے جا جا اس کا حج لے جا سب کچھ اٹھا کر لے جا وہ سب کچھ اٹھا کر لے کر چلتا بنے گا اور یہ غیبت کرنے والا سب جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا میری ماں بہنوں یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق ادا فرمائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر غیبت کرنی ہوگی تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کو مل جائیں کسی اور کو نہ ملے اللہ کے نبی روتے ہوئے اس جگہ سے گزر گئے آگے گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہر کے اندر جن کو دبویا جا رہا ہے پانی کے اندر ہوتے کھاتے پھر رہے ہیں اور ان کو فرشتوں کی طرف سے پتھر کے لکمے دیے جا رہے ہیں اور زبردستی وہ پتھر ان کے منہ میں ٹھوسے جا رہے ہیں اور ان کو ان پتھروں کو نگلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ پتھر نگل رہے ہیں پھر ان کو پتھر کھلائے جا رہے ہیں پھر وہ پتھر نگل رہے ہیں پھر ان کو پتھر کھلائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے بینکوں سے قرضے اٹھایا کرتے تھے سود خوری کیا کرتے تھے آج کہتے ہیں قسطوں پر گاڑیاں اٹھا لیں آج گھر کے اندر تھوڑی سی تنگی آئے کہتے ہیں بینک کے اندر اپنا زیور رکھ کر قرضہ اٹھا لو اتنا سخت گنا اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا ایک لکما کھانا اپنی ماں کے ساتھ بہتر مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے آج دنیا کے اندر سود عام ہو گیا اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص مبتلا ہے یہ قوم اس آزاد کے اندر مبتلا ہے اللہ کے نبی وہاں سے بھی روتے ہوئے گزر گئے آگے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں اور ان کے سر جب کچل دیے جاتے ہیں تو دوبارہ وہ سر برابر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ان سروں کو کچل دیتے ہیں پھر وہ سر برابر ہو جاتے ہیں ہر مرتبہ ان کو اس سر کے کچلنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ سر دوبارہ برابر کر کے پھر اس کو کچل دیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا جبراہیل سے جبراہیم یہ کون لوگ ہیں میری امت کے لوگ ہیں بتاؤ تو صحیح کون لوگ ہیں جبراہیل امین کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے مسجدوں سے آزان آتی تھی اللہ اکبر ایمان والی ہو ایمان والو اللہ تمہیں بلا رہا ہے کوئی بڑا بلا لے کوئی بادشاہ بلا لے کوئی وزیر اعظم بلا لے تو بھاگتے ہوئے جائیں گے مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آتی اللہ اکبر اور نماز نہیں پڑھتے فجر کے وقت مسجد اذان دیتا ہے سوئے رہتے ہیں نمازوں کے اندر سستیاں کرتے ہیں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں ان کے سروں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے پھر اللہ کے نبی وہاں سے روتے ہوئے گزر گئے آگے گئے تو دیکھا ایک ایسی قوم ہے جس کی شرم گاؤں کے اوپر چیٹے لٹک رہے ہیں اور وہ بیل اور بکریوں کی طرح اور گدوں کی طرح چڑھتے ہوئے پھر رہے ہیں اور چڑنے کے لیے ان کے آگے کانٹے ڈال دیے گئے ہیں زخمی کے کانٹے ڈالے گئے ہیں ایسا کانٹا کہ جو جسم کو چیرتا ہوا نکل جائے اور پتھر ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کانٹے اور پتھر کھاؤ اور وہ کھا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں تعداد کے اندر مبتلا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ اذان مسلط کیا گیا جبرائیل فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکات نہیں دیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو زیور دیا تھا اللہ رب العزت نے ان کو سونا چاندی دیا تھا اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا تھا اور یہ اس مال کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے یہ زکات نہیں دیا کرتے تھے آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے آگے چلے روتے ہوئے گئے آگے دیکھا کہ ایک ایسی قوم بیٹھی ہوئی ہے جس کے سامنے فرشتوں نے ہانڈیوں کے اندر بہت اچھا اور پاکیزہ اور حلال گوشت پکا کے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف کچھ ہانڈیاں پڑی ہیں جن کے اندر بدبودار اور نجیس قسم کا اور غلیز قسم کا گلا کھڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے ان کو وہ حلال گوشت اور طیب گوشت نہیں کھانے دیا جا رہا اور ان کو زبردستی وہ گلا ہوا سڑا ہوا بدبودار ایسا بدبودار گوشت کہ اگر اس کی ایک بوٹی بھی زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دی جائے تو زمین و آسمان پورے کے پورے تاثر سے پھیل جائیں وہ گوشت ان کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے وہ اس گوشت کو کھا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے معافیا مانگ رہے ہیں لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس کو زو کو کو تم تک کھاؤ اس یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے جبراہیل امین نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ اللہ کے نبی نے پوچھا جبراہیل امین سے کہ جبراہیل یہ کون لوگ ہیں تو جبراہیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نیک اور پاک دامن بیویاں دی تھی اس کے باوجود یہ بدکار عورتوں کے پاس جا کر اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نیک دا نیک پاک دامن شوہر دیا تھے دیے تھے اور یہ بد کردار قسم کے لوگوں کے ساتھ جا کر بدکاریاں کیا کرتی تھی آج اللہ رب العزت نے ان کو اس آزاد کے اندر مبتلا کر دیا ہے اللہ کے نبی یہاں سے بھی روتے ہوئے آگے تشریف لے گئے آگے جا کر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گٹھڑیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان گٹھڑیوں کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو اٹھا نہیں پاتے اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کی طرف سے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان گٹھڑیوں کی لکڑیوں کی گٹھڑیوں کے اوپر اور لکڑیاں ڈال ڈال کر اس کو وزنی کرتے جا رہے ہیں اور پھر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے جبرائیل امین سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل امین کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مال و دولت دیا تھا اتنا رزق دیا تھا کہ عزت کے ساتھ روٹی کھاتے عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہتے لیکن ان کے دلوں کے اندر مال کی اتنی حوث تھی کہ یہ دون دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف لپکتے تھے مال کو اور زیادہ جمع کرنے کی حوث کے اندر لگے رہتے تھے مال پر مال لاکھ کو کروڑ بنانے کی فکر کروڑ کو ارب بنانے کی فکر ایک گھر سے دوسرا گھر بنانے کی فکر دوسرے سے تیسرا بنانے کی فکر ایک زیور سے دوسرا بنانے کی فکر دوسرے سے تیسرا بنانے کی فکر دنیا کے اندر بس دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے آج اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اللہ کے نبی روتے ہوئے گئے اور اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جہنم میں کون لوگ زیادہ ہیں تو اللہ کے نبی سے جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے زیادہ ہے عورتیں جہنم کے اندر اللہ کے نبی نے دیکھا ایک عورت کو دیکھا کہ اس پر اس قسم کا آزاد ہے کہ اس کو اس کے سر کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے جہنم کے اندر اور اس کے بال بال رسی کے ساتھ باندھ کر ان بالوں کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے اور اس کا سر جلایا جا رہا ہے اور اس کے سر کے اندر کھوپڑی اس کی دہک رہی ہے پگڑ رہی ہے اس کو جلایا جا رہا ہے اور وہ عورت الٹی لٹکی ہوئی چیخ رہی ہے جبرائیل امین سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ اے جبرائیل یہ کون عورت ہے یہ میری امت کی کون سی بچی ہے جس پر یہ آزاد ہے تو جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ عورت ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے سر کو نہیں ڈھاپا کرتی تھی اپنے بالوں کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی اپنے بال دکھا دکھا کر خوش ہوا کرتی تھی اس کے بال نامحرم مرد دیکھا کرتے تھے آج اللہ رب العزت نے اس کو ایک آزاد کے اندر مبتلا کر دیا اور اللہ کی بندیوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کی تاریخوں میں کھڑے ہو کر پوری پوری رات ایسے نہیں ہوا رویا کرتے تھے ایسے نہیں امتی امتی پکار پکار کر اللہ رب العزت سے معافیہ مانگتے تھے ایسے نہیں اپنی امت کی خیر مانگتے تھے ایسے نہیں جن رات امت کو سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے اس لیے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے تھوڑا سا آگے چلے وہاں سے روتے ہوئے آگے جا کر دیکھا تو ایک عورت کو اس انداز کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے کہ اس کی زبان کے ساتھ رسیاں باندھ کر اس کو زبان کے ساتھ جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے اور وہ جہنم کے اندر جل رہی ہے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ امت کی وہ بچی یہ امت کی وہ ماں بہن ہے یہ وہ امت کی خاتون ہے کہ جو زبان درازی کیا کرتی تھی جو بہت زیادہ زبان چلایا کرتی تھی دنیا کے اندر اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ میں نے اس کو کیسا ایسا کیسا جواب دے دیا میں نے اس کو فلاں بات کا کیسا جواب دے دیا مجھے اس نے دو سنائی تو میں نے اس کو چار چھ سنا دی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی بچوں کے ساتھ بدتمیزی گالی گلوچ بد دعائیں الٹی سیدھی باتیں زبان کرا دیا اللہ کے نبی نے دیکھا کہ زبان کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکائی گئی زبان کے ساتھ رسیاں باندھ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دی گئی آگے چلے روتے ہوئے جا رہے ہیں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو اس انداز کے اندر جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے کہ اس کا سینا اس کے پیر جو ہے اس کے سینے کے ساتھ باندھے گئے ہیں اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں اور اس کو جہنم کے اندر لٹکا کر مارا جا رہا ہے اور اس کو جہنم کے اندر جلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جبراہیل امین کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جن پر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے یہ دنیا کے اندر پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی دنیا کے اندر بسترا ناپاک ہے کپڑے ناپاک ہیں جسم ناپاک ہے غسل نہیں کیا صحیح طریقے پر ناخون پارشیں لگی ہوئی ہیں وضو نہیں کیا غسل نہیں کیا پاک بسترے کا استعمال نہیں کیا گھر کے اندر بستروں کو پاک نہیں رکھا فرش کو پاک نہیں رکھا بس دن رات بچوں کی غلاظت کے اندر نچلی ہوئی ہیں یا اپنی ناپاکی کے اندر پھر رہی ہیں پاکی نہ پاکی کا کوئی خیال نہیں ہے آج قیامت کے دلی تعداد کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ عورتیں ہیں کہ جو نماز کا استحدہ کیا کرتی تھی نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی کوئی کہتا تھا نماز پڑھو تو کہتی تھی کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے نماز تو دل سے ہوا کرتی ہے ہم نے تو بڑی بڑی نماز پڑھنے والیوں کو دیکھا ہے کہ ایسے کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں یہ نماز پڑھنے والے کون سے اچھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی آگے چلے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے چہرے خنزیر کی طرح سور کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان کے بدن جو ہے وہ گدوں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور بڑے بڑے سانپ اور بچھو ان سے لپٹے ہوئے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں ان کو دس رہے ہیں اور یہ عورتیں چیخ رہی ہیں اللہ کے نبی یہ دیکھ کر مسترد ہو گئے اور فرمانے لگے پوچھنے لگے سے جبراہیم یہ کون عورتیں ہیں یہ میری امت کی کون سی بچیاں ہیں جن پر یہ عذاب اس عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا ہے جبرائیل امین کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتی تھی اور چگل خوری کیا کرتی تھی جھوٹ بولتے جائیں گے جھوٹ بولتے جائیں گے بچوں کی خاطر جھوٹ جھوٹی شان و شوقت کی خاطر جھوٹ تھوڑی سی تعریف حاصل کرنے کے لیے جھوٹ مزاج کے لیے جھوٹ کسی کو ہنسوانے کے لیے جھوٹ کسی کو رلانے کے لیے جھوٹ بس دن رات جھوٹ بولا کرتی تھی اور چگل خوریاں کی کر کیا کرتی تھی اس کی بات اس کو کرنا اس کی بات اس کو کرنا کسی کی بات سن کر اس کو بتا دینا کسی کی تھوڑی سی بات سن کر بڑھا دینا کسی کو کسی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر باتیں بنا لینا آگے کر دینا آج قیامت کے دن اس آزاد کے اندر مبتلا کر دی گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت چہرہ بھی بدل دیا خنجیر جیسا بنا دیا یہ خوبصورت بدن بھی بدل دیا گھڑے جیسا بنا دیا اور پھر اس پر سانپ اور بچھو لپیٹ کر آزاد کے اندر مبتلا کیا گیا پھر آگے گئے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی شکلیں کتوں جیسی ہو گئی ہیں ان کے چہرے کتوں کے ساتھ مشابے ہو گئے ہیں ان کے چہرے بدل دیے گئے ہیں اور ان کے جسم کے اندر آگ داخل کر کے جسم سے نکالی جا رہی ہے یعنی ایک طرف سے آگ نکلتی ہے اور دوسری طرف سے داخل ہوتی ہے اس آزاد کے اندر مبتلا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا جبراہیل یہ کون عورتیں ہیں تو جبراہیل امین کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر حسد کیا کرتی تھی اور احسان جتلایا کرتی تھی یہ دو مرض تھے ان کے اندر حسد کرنا کسی کا اچھا پہناوا دیکھ کر حسد کسی کی خوشی کی حالت میں دیکھ کر حسد کسی کے آپس کے تعلق کو دیکھ کر حسد کسی کی عزت کو دیکھ کر حسد کسی کی شان کو دیکھ کر حسد کسی کی امیری کو دیکھ کر حسد کسی کی غریبی کو دیکھ کر حسد کسی کی اولاد کو دیکھ کر حسد کسی کے بیوی بچوں کو دیکھ کر حسد کسی کی تعلیم کو دیکھ کر حسد کسی کے کپڑے کو دیکھ کر حسد کسی کی شکل کو دیکھ کر حسد دن رات حسد کے اندر مبتلا رہے کیا ملتا ہے اس چیز سے کسی سے حسد چلنے سے کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ سب کچھ اس کو مل جاتا ہے اللہ رب العزت نے تو ایمان والوں کی شان تو یہ بنائی ہے ایمان والے کی شان تو یہ ہوتے ہے کہ وہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لے کسی کی اچھی صورت دیکھ لے تو وہ کہتا ہے ربا کیسی پیاری صورت بنائی ہے تو نے اللہ کی ہم کو تعمیر کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے کسی کے پاس اچھا گھر دیکھے گا تو کہے گا اللہ رب العزت تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے خوش ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کو یہ چیز دی اللہ رب العزت مجھے بھی دے دے کہ اللہ کی شان اور اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں کہ اللہ کو اس کو دینے کے لیے اس سے چھیننا پڑے گی نہیں اللہ کے خزانے تو لا منتا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو گہرائیوں کے اندر انسان اپنے آپ کو کھڈوں کے اندر اور جہنم کے اندر گرا دیتا ہے حسد ایسی بیماری ہے کہ قرآن پاک کے اندر آیا من سر حاسد اذا حسد کہ ایمان والوں کے حسد سے بچو جب وہ حسد کرنے لگے ایسا حسد آج اس حسد نے تباہ کر دیے لوگوں کے سکون تباہ کر دیے گھرانوں کے گھرانے اس حسد نے تباہ کر دیے حسد کرنے والا انسان نہ خود چین کے اندر رہتا ہے نہ کسی اور کو سکون کے اندر رہنے دیتا ہے دن رات جلتا رہے گا حسد کے اندر رہے گا کہ فلاں نے کھا کیوں لیا فلاں نے پی کیوں لیا فلاں ابھی تک مرا کیوں نہیں فلاں ابھی تک مریض کیوں نہیں ہوا فلاں ابھی تک اپاہج کیوں نہیں ہوا فلاں ابھی تک غریب کیوں نہیں ہوا بس دن رات اسی چیز کے اندر جو ہے وہ جلتا رہے گا کرتا رہے گا اپنا سکون بھی تباہ و برباد دوسرے کا سکون بھی تباہ و برباد اور قیامت کے دن یہ آزاد کے شکل ہی مسک کر دی گئی تو یہ تمام چیزیں پھر اللہ کے نبی جنت سے گزرے تو جنت کے اندر سے دیکھا کہ بہت خوشبودار مہک آ رہی ہے بہت خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں ہر طرف لوگ خوش خوش پھر رہے ہیں اللہ کے نبی پوچھنے لگے یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا اللہ کے نبی یہ نمازی ہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا اللہ کے نبی یہ زکات دینے والے ہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا اللہ کے نبی صدقے کرنے والے ہیں ایک قوم کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ قوم ایسی خوشحال قوم ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں اللہ رب العزت ان کی کھیتی اسی وقت کھڑی کر دیتے ہیں پھر وہ کھیتی خود بخود کٹ بھی جاتی ہے پھر اس کھیتی کے کٹنے کے بعد دوسری کھیتی دوبارہ ہو جاتی ہے اللہ کے نبی نے خوش ہو کر جبراہیل امین سے پوچھا کہ جبراہیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں تو جبراہیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کی وہ وہ بچیاں یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو دنیا کے اندر جہاد اور جہاد کے ساتھ معاونت کیا کرتے تھے ان کا حضر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایسا کر دیا کہ ان کو اپنے ایک ایک عمل کا خاص گنا اجر ملتا ہے اور علامت کے طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی جنت دی ہے کہ جس جنت کے اندر بس کھیتی ڈالتے ہیں اور فوراً اگر آتی ہے یعنی ان کو اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کا سلا اس طرح دے رہے ہیں سلے پر سلا دے رہے ہیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہم سب کو اہل جنت میں سے بنا دیں تو اللہ کے نبی جنت کو دیکھ کر خوش ہونے لگے خوش ہونے لگے پھر اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ آگے چلیے اللہ کے نبی آگے گئے تو سدرت المنتہا پر پہنچے ایک بیری کا درخت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کا جو بیر تھا اس کا جو پھل تھا وہ ایسے بڑا بڑا تھا جیسے مٹکے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پتہ اس کے پتے ایسے بڑے بڑے تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت پیارا درخت تھا پھر اس پہاڑ اس پیارے سے درخت کو فرشتوں نے اپنی چھاؤں کے اندر اور اپنے نور کے اندر ڈھانپ دیا جس کو قرآن میں کہا گیا اس یقر سدرت ماں یقا ما جاگل بسر ہوا ماں تو اللہ کے نبی کو وہاں تک لے جایا گیا پھر جبرائیل امین وہاں جا کر رک گئے اور فرمایا کہ یہاں سے آگے میرے جانے کی بسات نہیں ہے مجھے یہاں پر روک دیا گیا یہاں سے آگے آپ جائیں گے اللہ کے نبی کے لیے ایک سبز رنگ کیا تخت لایا گیا ایک مخملی مسند لائی گئی اللہ کے نبی اس پر سوار ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ گئے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے حبیب میں نے آپ کو اپنا پیارا بھی بنایا میں نے آپ کو اپنا خلیل بھی بنایا میں نے آپ کو اپنا رفیق بھی بنایا میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا میں نے آپ کو قرآن پاک دیا میں نے آپ کو حوض کوثر دیا میں نے آپ کو جہاد دیا میں نے آپ کو ہجرت دی میں نے آپ کو نماز دی میں نے آپ کو زکات دی اور میں نے قیامت تک کے لیے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا قیامت قیامت تک جو کوئی بھی میرا نام لے گا ورفانا اللہ کا ذکر آپ کا نام بھی اس کو ساتھ لینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے تین تحفے دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین تحفے نصیب فرمائے ایک تحفہ نماز کا تحفہ دوسرا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 یہ تین تحفے دیے اللہ کے نبی یہ تین تحفے لے کر آسمانوں سے جب اتر رہے تھے تو حضرت موسا علیہ السلام کے پاس سے گزرے حضرت علیہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو تحفہ لائے ہیں اپنے امت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں نمازوں کا تحفہ لایا ہوں حضرت موسا نے پوچھا کتنی نمازیں لائے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پچاس نمازیں لایا ہوں دن اور رات کے اندر میری امت کو پڑھنی ہوگی حضرت علیہ سلاد والسلام فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے بڑا تجربہ ہے اپنی امت کا بلی اسرائیل کا کہ لوگ یہ انسان بڑے سرکش ہوتے ہیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے ان کو دن کے اندر پچاس مرتبہ کوئی حکمران بلائے تو بھاگ کر جائیں گے سلوٹ کرتے ہوئے جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہو ایسا کرنا پڑے یہ نہیں جائیں گے آپ اللہ رب العزت سے جا کر درخواست کریں کہ وہ نمازیں کچھ کم کر دیں تو اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے امت کی خیر خائی کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں گئے اور عرض کی کہ اللہ میری امت پر کچھ تقریب فرمائے پچاس نمازوں کو کم کر دیں اللہ رب العزت نے پینتالیس فرما دی واپس آئے وہاں سے واپس آئے تو حضرت موسا نے پوچھا کتنی ہو گئی فرمانے لگے پینتالیس ہو گئی کہنے لگے یہ بھی زیادہ ہے نہیں پڑیں گی واپس جائیں واپس گئے پانچ اور ختم کروائی چالیس کروا کر آئے حضرت موسا نے کہا یہ بھی زیادہ ہے پھر گئے پھر گئے اس طرح ہر مرتبہ جاتے رہے پانچ پانچ نمازیں کم کرا کر آتے رہے حضرت مرتا علیہ وسلام فرماتے کہ اے نبی یہ زیادہ ہیں آپ واپس جائیں آخر یہاں تک کہ پانچ نمازوں پر جا کر معاملہ ختم ہوا پانچ نمازیں جب لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے اور جب اللہ کے نبی یہ پانچ نمازیں لے کر آ رہے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی اور فریش نے آواز دے کر کہا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے پچاس کو پانچ کر دیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پانچ کے اندر پچاس کا حضر رکھ دیا ہے قیامت تک جو شخص بھی پانچ نمازیں پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اس کو ہر نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب دیتے رہیں گے اور اس کی یہ پانچ نمازیں پچاس نمازوں کے برابر ہوں گی تو اس طرح یہ پانچ نمازیں فرض ہو گئی اللہ کے نبی آسمانوں سے اتر کر وقت ختم ہو گیا ہے اس واقعے کو ختم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ عبرت آمیز واقعات ہیں سب کچھ ہے تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی آسمانوں سے واپس تشریف لائے مسجد وہاں سے اپنی سواری کو واپس لیا اور مسجد حرام کے اندر واپس اسی پر سوار ہو کر آ گئے اور صبح اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مسجد حرام سے لے کے مسجد تک اور مسجد سے لے کے آسمانوں تک کی سیر کرائی ہے جب یہ بات اللہ کے نبی نے کی لوگوں سے تو لوگ جو ایمان والے تھے انہوں نے فوراً اس بات کو مان لیا جو مشرقین تھے جو مناسبین تھے اور جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ اتنے دور چلے گئے راتوں رات آپ جو ہے وہاں چلے گئے چلے گئے آپ یہاں تک گئے آپ آسمانوں تک گئے واپس آ گئے اور صبح آپ وہیں پر موجود ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اس آرام سے بتائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی سے مسجد اختہ کا حلیہ پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں مسجد کیسی ہے مسجد اقسا کے اندر فلاں پلر کہتا ہے فلاں دیوار کیسی ہے فلاں جگہ کیسی ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقسا کی سیر رات کے وقت میں کرائی تھی اللہ کے نبی نے مسجد اقسا کو صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں تھا تو جب مشرقین نے یہ سوال کیے تو اللہ رب العزت نے مسجد اقسا کے درمیان کے تمام پردے ہٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا مسجد اقسا کو اور اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ اللہ کے نبی سے مسجد اقسا کی جو علامت پوچھتے اللہ کے نبی درست درست کو ساری علامتیں بتاتے گئے اور مسجد اقسا کا سارا ہولیا اور سارا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ اس پر بھی خاموش نہیں ہوئے کہنے لگے ہمیں راستے کا کوئی قصہ بتائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل شام کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف واپس آ رہا تھا اور وہ تین دنوں تک مکہ مکرمہ میں واپس پہنچ جائے گا اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اونٹ اونٹ کی تلاش میں پھر رہے تھے اور وہ اونٹ بھی ان کو مل گیا تھا اور وہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو تم ان کو دیکھ لینا کہ ان کے آنے والے اگلے دو اونٹوں کا رنگ یہ ہوگا اور اس طرح کا سامان ان اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ لدا ہوگا اس طرح کی بوریاں اور اس قسم کے بستر ان اونٹوں پر لدے ہوں گے تم ان کو دیکھ لینا جب انہوں نے تیسرے دن دیکھا تو آلے شام کا قافلہ اسی انداز کے اندر آ رہا تھا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور ان قافلے والوں سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی اونٹ گم ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اونٹ بھی گم ہوا تھا تو تب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے صحیح بات فرمائی جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا جو کہنے والے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بھی جادو ہے کچھ لوگ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ کوئی شخص اگر ایسا ایسا کہے تو کیا آپ مان جائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اگر یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے تو یہ واقعہ تھا میری ماؤ بہنوں واقعہ معراج جو کہ ہر رجب کے مہینے کے اندر بیان کیا جاتا ہے اس واقعہ کو صرف واقعہ نہ سمجھا جائے اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم سب کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے ہم سب کی زندگی بدل سکتی ہے اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان سے یہ سچے واقعات امت تک پہنچائے اس لیے پہنچائے تاکہ امت ان پر یقین کر کے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 قلوبا ألسنة صادقة من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم انك انت علام الغيوب يا ارحم الراحمين ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک جتنے چھوٹے بڑے مجلس کے اندر موجود ہیں مالک مالک ہم سب آپ سے جھولی پھیلا کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں مالک مالک آپ کے دربار کے آپ کے در کے دھیکاری ہیں مالک مالک شام کا وقت ہے مالک مالک سورج غروب ہو رہا ہے مالک مالک اس بابرکت وقت کے اندر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کی زندگیوں کو بدل دیجیے مالک مالک ہم سب کو اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بڑوں کے حال پر ہمارے چھوٹوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دیجیے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مالک جو کوئی بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اس پریشانی کو حل فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے جو گھروں کے اندر رشتوں کے لیے پریشان ہیں مالک ان کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرما دیجیے مالک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے مالک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے مالک مالک ہم سب کو اپنے بڑے چھوٹوں کا خیال نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو سلا رحمی کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک آپس کے اضطراب سے آپس کی لڑائیوں سے فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک جھوٹ سے غیبت سے حضرت سے ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہر اس برائی سے حفاظت فرما دیجیے جو ہمارے لیے عذاب کا موجب بنے مالک مالک ہم سب کو عذاب قبر سے بچا دیجیے مالک مالک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے مالک مالک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا مالک مالک ہمیں اس عذاب سے بچا دیجئے مالک مالک ہماری جتنی مائیں بہنیں بچے موجود ہیں مالک سب کو بچا دیجئے مالک مالک ہم آپ کے بندے ہیں مالک مالک ہم گناہ گار ہیں مالک خطا کار ہیں آپ کے بندے ہیں مالک مالک آپ کا وعدہ ہے کہ کسی کے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں ہم آپ فرما دیتے ہیں مالک مالک ہم اس مجلس کا واسطہ دے کر آپ کو مالک آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مالک مالک آپ کو اس واقع معراج کا واسطہ دے کر آپ نے جیسے آسمانوں کی ان کو سیر کرے مالک مالک ہمارے گناہوں پر مغفرت کا پانی پھیر دیجیے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمیں پاک دامنے کی زندگی نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں حرام خوری سے حرام کاری سے حرام دینی سے بچا دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم یقین رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا مالک مالک سچ فرمایا ہم کا پناہ مانگتے ہیں آپ سے مالک سچ فرمایا مالک جہنم میں جلائے جائیں گے مالک لوگ جلائے جائیں گے مارے جائیں گے آپ زمین اور آسمان کے اندر دھکیلے جائیں گے مالک سانپ اور بچھو کے لپیٹے جائیں گے مالک سر بھی کچھ جائیں گے سب سچ ہے مالک پر آپ کی پناہ مانگتے ہیں مالک مالک آپ نے جنت بھی بنائی ہے مالک ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے مالک مالک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیجیے ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک سچ بولنا جھوٹ سے بچنا مشکل لگتا ہے مالک لیکن ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے مالک ربتوں سے بچنا مشکل لگتا ہے لیکن آپ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے مالک کتنے اربوں خربوں لوگوں کو آپ جنت میں داخل فرمائیں گے مالک آپ نے فرمایا تھا میں ہم شکی ہوں وسعید کچھ بد وقت ہیں کچھ نیک وقت ہیں مالک مالک ہمیں ان نیک وقتوں میں سے بنا دیجیے مالک مالک ہمیں اپنی پریشانیوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجیے مالک اپنا فرما بردار بنا دیجیے مالک مالک مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت نصیب فرما دیجیے مالک مالک مسجد حرام کے طباف نصیب فرما دیجیے مالک مالک کابت اللہ کی زیارت نصیب فرما دیجیے مالک مالک قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے مالک مالک پکا سچا نمازی بنا دیجیے مالک مالک دنیا کی محبت سے نجات نصیب فرما دیجیے مالک مالک آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے مالک پکا یقین نصیب فرما دیجیے مالک مالک جتنا اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات پر یقین نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوم لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کی مظلوم بچیوں کے حال پر رحم فرما دیجیے ہماری جتنی مائیں بہنیں بچیاں دنیا کے اندر مظلوم ہیں کشمیر افغانستان فلسطین عراق کی مائیں بہنیں بچے سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری پیاری بہن ڈاکٹر عافیہ کو رہائی نصیب فرما دی مالک فلسطین کی ماؤ بہنوں کو رہائی نصیب فرما دی مالک وہ بیت المقدس جس میں آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی وہ مسجد اقسا کی بچی ہے مالک ان کے جنازے والی وہ بچے والے سب پر رحم فرما دیجیے والی آپ کے پیارے حبیب نے وہاں نماز پڑھا آج وہاں پر مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں مالک رحم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک ہم خطا کار ہیں گناہ گار ہیں آپ ہماری خیالوں کو نوچ سے ہمارے جسموں کو روزہ روزہ کر دیں ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں مالک پر آپ کا رحم مانگتے ہیں آپ آپ آپ کا رحم طلب کرتے ہیں مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک دینی مجالس کو دینی مدرسوں کو دینی مسجدوں کو قائم و دائم رکھ دیجیے مالک مالک جو لوگ دینی مجلسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مالک ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ مما منن تبھی فتم وما عما به تبھی تسلبه ہو وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفروا يا أرحم الراحمين الأمان الأمان يا برهان الأمان الأمان يا حنان الأمان الأمان يا ديان الأمان الأمان يا سبحان الأمان الأمان من فتنة الزمان وجفاء الإخوان وشر الشيطان وظلم السلطان بفضلك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله برحمتك يا رحم